www.attableek.com The Reviver of Iman یقین جمع کر کے ڈبل تب تو ہوگا فائدہ ہو جائے کہ مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے کب ختم ہو جائے پھر کچھ نہیں ہوگا پھر کچھ نہیں ہوگا اس لیے آدمی کو اللہ کی طرف بڑھنا پڑتا ہے جب وہ اللہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ اپنے رحمت اس کی طرف بڑھا لی لیکن وہ اللہ کی طرف بڑھنے کو تیاری نہیں ہے تو اللہ تو بہت بے نیاز ہے اللہ بہت بے پرواہ ہے کسی کے اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس لیے بڑھنا ہے اللہ کی طرف تب تو ہوگا نفع اس لیے میں نے کہا اپنا جان اپنی توجہ اپنی فکر سب یہی رکھو جانا ہے کھانا ہے یہ یہ, یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں شکر کرو اللہ نے صحت دی ہے آفیت دی ہے راحت دی ہے بہت لوگ جیل میں ہیں ہاں؟ ہمارے ساتھی جلد والے جیل میں جاتے ہیں پروگرام ہے تبلیغ کا وہاں بدھ کو وہ بتاتے ہو بہت لوگ جیل میں بیچارے پڑے رمضان بھی گیا عید بھی گئی سب کچھ گیا بہت سے لوگ اس کتابوں میں ہیں جی ہاں تو شکر کرو اللہ کا ان بلاؤں سے بچا رکھا ہے ہاں۔ کہ اللہ نے ان بلاؤں سے بچا رکھا ہے آفیت دی ہے راحت دی ہے تو اپنی راحت آفیت سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے تب تو وہ شکر گزار ہے اور جو راحت میں راحت کا ہی طلبگار ہے تو وہ ناشکرا ہے اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ شکر کرو کہ اللہ نے راحت دی ہے آفیت دی ہے جی ہاں کام چل رہے ہیں کاروبار چل رہے ہیں ورنہ لوگ کیسے پریشانیوں میں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے لوگ اپنی زندگی کی ضرورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو زندگی کی ذمہ داریوں کی خبر نہیں ہے زندگی کی ضرورت تو ضرورت تو ایسی ہی چیز ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کھانا چاہیے کمانا چاہیے پینا چاہیے پہننا ہونا شادی وادی ضرورت ہے لیکن زندگی کی ذمہ داری کیا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے میری زندگی کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ذمہ داری کا سوال ہوگا ضرورت کا سوال نہیں ہوگا کسی نے بغیر سالن کی روٹی کھائی ہے تو اللہ اسے نہیں پوچھے گا سالن کو نہیں کھایا میں نے ایک آدمی کو مدینے میں دیکھا مطلب جمعرات کا دن جمعرات گما روزہ رکھتے تھے شاید افغانستان کون تھا روزہ رکھا تھا ہزن ہوئی اس نے اپنا روزہ کھولا روزہ کیسے کھولا اس کے بعد دو بڑی بڑی روٹیاں تھی نان اور پانی تھا چاہے زمزم کا ہوگا زمزم کا پانی کا گوڑ روٹی کا ٹکڑا زمزم کا پانی کا گوڑ روٹی کا ٹکڑا دو روٹی بھی ختم ہو گئی وہ پانی بھی ختم ہو ازن بھی ختم ہو گئی نماز کے لیے چلا ضرورت پوری ہو گئی کہ اللہ اسے پوچھیں گے کہ انہوں نے سیلن کو نکایا سیلن کرنا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کھانا کھانا ذمہ داری ہے کھانا کھاؤ نہیں تو الگ ہو جائے گا آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو فٹافٹ میں سامنے بیٹھا تھا ضرورت ہے پوری ہو گئی اب ضرورت کو جتنا بڑھاؤ وہ تو ختم نہیں ہوگی کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے جی ہاں اسی میں آتی ہے غفلت اور اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی اصل ہے اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرنا کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تو ہر آدمی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے غریبی آئی تو غریبی کا دن اللہ پوچھیں گے مالداری آئی تو مالداری کا دن پوچھیں گے جی ہاں کیوں کہ دین کی ذمہ داری ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرنے والے کو زندہ کر کے پوچھیں گے کہ اپنا دین بتاؤ ہر مرنے والے کو کہ اپنا دین بتاؤ ماں دین کا آپ کا دین کیا ہے کہ ہر مرنے والے کو کیونکہ یہ اصلی ذمہ داری تھی زمین پر آدم علیہ السلام کو اسی لیے بسایا تھا کہ آدم ہم نے آپ کو بسایا ہے اور آپ کی ضرورتوں کا سارا انتظام ہم نے کر دیا ہے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کا انتظام کر دیا ہے ہمارے لیے آسمان سے پانی برستا ہے زمین سے چیزیں اٹھتی ہیں اور جو جو ضرورتیں پیدا ہو ضرورتیں ہیں اس کی سمت بھی اللہ نے دے دی ہے تو ضرورتوں کا انتظام کر دیا اب تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے یہ کہا کہ میں نے تمہاری ضرورتوں کا انتظام کر دیا اب تمہیں اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرنی ہے جو اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا وہ ہوگا کامیاب جو اپنی زندگی کو پوری نہیں کرے گا وہ پھنسے گا اس لیے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے پاس جتنی جتنے اسباب ہیں اور اس طرح جو ہمارے آگا اور جوارے ہیں ہاتھ پاؤں آنکھنا یہ ساری چیزیں ایک طرف تو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ آنکھیں دے رکھی ہے کون دے رکھا ہے مال دے رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے انعام ہے اللہ کے اللہ دیتے ہیں بندوں کو تو جیسے ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ایسے ہی یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس ہماری نہیں ہے یہ یہ امانتیں ہیں آنکھ امانت ہے کان امانت ہے جان امانت ہے مال امانت ہے اولاد امانت ہے ہاں۔ اس کو امانت سمجھ کر کے استعمال کرنے کا حکم ہے یہ ہماری امانتیں ہیں اس کو سنبھالو امانتیں اس وجہ سے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا آنکھوں کے بارے میں کانوں کے بارے میں زبان کے بارے میں ہاتھوں کے بارے میں مال کے بارے میں اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا کیا کیا حکم پورا کیا اس دلیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہے ہماری اپنی نہیں ہے زندگی خود امانت ہے زندگی خود امانت ہے کیوں کہ ہر آدمی کو اس کی زندگی میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس میں لگائی ہے ہم تو زندگی میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں حالانکہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے ایک ہی دفعہ ملتی ہے ایک ہی دفعہ ملے گی دوسری دفعہ نہیں ملے گی قیمتی ہے بہت اور اس لحاظ سے یہ قیمتی ہے کہ اگر اس زندگی میں زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہوئے تو پھر یہ زندگی بہت قیمتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ وہ و انعام دیں گے کہ آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی کیونکہ ذمہ داری پوری کر کے آیا ہے حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں تکلیف کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوگی مگر دین کے ساتھ دین کے ساتھ رہا لیکن تکلیف ہوئی دنیا میں تکلیفیں اٹھائی مگر دین کے ساتھ رہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کا ایک گوتا دیں گے جیسے بالٹی میں کپڑا ڈال کے نکالتے ہیں اور اسے پوچھیں گے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی دنیا میں وہ کہے گا خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں رحمت کا ایک گوتا ساری چیزیں بھول گیا اور ایک فرمایا ایک آدمی وہ کہ ساری دنیا ایش ساری زندگی ایش میں گزاری کوئی تکلیف نہیں ہوئی کبھی بھی لیکن زندگی میں اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں پوری کی ہے دین نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ایک گوٹا دیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے کتنے راحت پائی تھی وہ کہا خدا جی کے سامنے کوئی راحت کبھی دیکھی نہیں سب بھول جائے گا خواب آیا تھا نکل گیا یہ ہوگا اور یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے اس لیے میرے دوستوں ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو اسباب ہم کو دیے ہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ حکموں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے نافرمانی کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کو بھولنے کے لیے کوئی سامان اللہ نے نہیں دیا ہے کہ یہ سامان لے کر ہم کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھول جاؤ اس کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جائے زندگی کی کیا ذمہ داری ہے ایک زندگی کی ذمہ داری میرے دوستوں وہ ہے اپنے ایمان کو بنانا اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اللہ سے ہمارا تعلق ہے ہر ایک کا اللہ سے تعلق ہے اس تعلق کو بڑھانا اس تعلق کو مضبوط کرنا یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے ہر آدمی اپنے ایمان کو ایسا بنا لے کہ وہ اس کا ایمان اس کو اللہ سے ڈرا لے ایمان کی وجہ سے آدمی اللہ سے ڈرتا ہے ایمان نہیں ہوتا تو نہیں ڈرتا یا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ نہیں ڈرتا اور اللہ سے نہ ڈرنا یہ بڑی مصیبت اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے اور اللہ کا ڈر نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے یہ نشانی ہے کہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے اگر ڈرتا تو زندگی کی ذمہ داری پوری کرتا اس لیے ہماری ذمہ داری میرے بھائیوں یہ ہے کہ اپنا ایمان ہم ایسا بناویں کہ جو ہمیں اللہ سے ڈراوے ڈاکٹر نے کوئی رائے دے دی تو ڈر گئے آدمی کہ آپ کو تو یوں ہے اب ڈر گا مجھے کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو فلاں جگہ جانا چاہیے ڈر لگا تو آپ پوچھ رہا مجھے کیا کرنا چاہیے حالانکہ ڈاکٹر کی بات کوئی یقین ہی نہیں ہے کیوں کیوں جیسے انسان ہے کل کیا ہوگا اس کو کیا معلوم ہے ہمارے ایک ساتھی تھے مر گئے ان کو ٹی بی ہو گئی بہت تیز ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ٹی بی بہت تیز ہے خطرہ ہے خیر علاج کرتے رہے جمن میں جانے کا موقع آیا تو جمن میں چلے گئے بیرون میں اس وقت اس وقت باہر جمع سے کم جاتی تھی وہ باہر گئے اور پھر اللہ کے شان کہ وہ ٹی بی ان کی اچھی ہو گئی جب واپس آئے تو ڈاکٹر ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا تو ڈاکٹر چلا گیا یہ بچ گیا تو مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ساؤتھ افریقہ کے کا ایک آدمی اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے زیادہ امید نہیں ہے اس زمانے میں حج کے اتنے مسئلے نہیں تھے جتنے ہمیں لوگ آسانی سے جاتے تھے آتے تھے ہم نے بھی جب حج کیا تو بہت آسانی سے دو دفعہ میں نے حج کیا ایک ہی دھکر میں دو حج اس سال کے حج کر کے نکلے پھر سال گزار کر پھر حج کیا آسانیاں تھی تو اس نے کہا جب یہی مسئلہ ہے تو میں مکہ چل جاؤں تو مکہ چلے گئے حدیث میں ہے کہ زمزم کا پانی اللہ نے جس مقصد کے لیے کوئی پیے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا زم زم کا پانی پیتا رہا سال گزر گیا وہ کہنا اچھا ہو گیا واپس آ گیا یہ کیا ہوا کیا آپ دیکھ لو کیا آپ دیکھ لو جب تو بیماری کا کوئی اثر نہیں ہے تو میرے بھائیوں مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اللہ سے ڈرنا ہے یہ سارے مسائل یہ سارے مسائل اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ جو چاہیں گے بند کریں گے تو بند ہو جائے گا کھلیں گے تو کھل جائے گا اس لیے ایمان بنانے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بناو اس لیے ایمان کی محنت کرنی پڑے گی تو وہ ایمان ایسا بنے گا جو اللہ سے ڈراوے گا خدا اللہ سے ڈراوے گا تو پھر وہ اللہ کی طرف چلائے گا ہاں اللہ کے ڈر کی یہ خوبی ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی طرف جائے گا شام سے ڈرے تو شام سے دور ہو جائے گا آگ سے ڈرے تو آگ سے دور ہو جائے لیکن جو اللہ سے ڈرے تو اللہ کے پاس ہی جائے یہ خوبی ہے لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا کہ اللہ سے ڈرنے والا تو اللہ طرف جائے گا اس لیے اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو اے عقل مندو مجھ سے ڈرو پر یا آؤ نیل البا عقل مندو مجھ سے ڈرو کیونکہ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کی طرف جائیں گے جب اللہ کی طرف جائیں گے تو اپنی مراد پائیں گے کیونکہ مرادیں تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس لیے پہلا فریضہ میرے دوستوں ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے ایک تعلق ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے جب یہ کمزور پڑ جاتا ہے تو اس میں طاقت نہیں رہتی پھر دوسری طاقت آتی ہے اور وہ طاقت آدمی کے نفس کی ہوتی ہے اور وہ تمام طاقتیں جو ایمان کے خلاف ہوتی ہیں وہ آدمی کو اللہ سے دور کرتی ہیں پھر اس کو دنیا کی چیزوں کی محبت لگتی ہے پھر اس محبت میں یہ بھوک ہو جاتا ہے اس لیے ہماری زندگی کی پہلی ذمہ داری میرے بھائی جو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ایسا بناؤ کہ جو اللہ سے ڈرا لے اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرا لے یہ پہلی ذمہ داری ہے ایمان کو تیار کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے ایمان کو تازہ کرو اپنے ایمان کو تازہ کرو ایمان پرانا ہو جاتا ہے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ایسے ایمان پھٹ جاتا ہے جب ایمان پھٹ جائے گا تو اللہ کا یقین کمزور پڑے گا پھر یہاں کر کے پیسے ہوں گے تو سب کچھ ہوگا یہ مال ہوگا تو سب کچھ ہوگا پھر مال ملے گا تو کہ عہدہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا یہ سب پھٹن کی باتیں یہ سب اللہ سے دور کرنے والی باتیں دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے دو روخی بنایا ہے مال ہو دوا ہو ہتھیار ہو جو بھی چھ ہو اس کو دو روکھ کا بنایا ہے اللہ نے ایک رخ اس کے اندر نفے کا بھی ہے ایک رخ نقصان کا بھی ہے ایک رخ کامیابی کا بھی ہے ایک رخ ناکامی کا بھی ہے ہر چیز کو ایسا بنایا ہے جو رخ اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا بننا چاہے گا وہ نہیں ہوگا یہ ہر بات میں مال کہ مال میں دو رخ ہیں کہ مال سے راحت بھی ملتی ہے اور مال سے آفت بھی آتی ہے ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں ابھی تو وہ وزٹ پر جاتے ہیں چائنیز طریقے پر علاج کرتے ہیں وہ رگوں کا دبا دبا کرتے تو مجھے کہنے کہ میں ایک وزٹ پر جاتا ہوں غیر مسلم بہت مالدار ہے تو جاتا جاتا تھا ایک دفعہ گیا تو وہ ہے ہی نہیں یہ کہاں گئے شاہ ان کو تو انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے لے گئے کہاں لے گئے پتہ نہیں اب سب پریشان ہے کیونکہ وہ مالدار آدمی تھا بہت مالدار تھا چودہ دن کے بعد واپس آیا مجھے کہاں گئے تھے یہ پتہ نہیں مجھے تو ایسا باندھ کر کے لے گئے تھے اور ایک جگہ رکھا تھا پھر ان کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں یہ شرطیں پوری کرو تو جان چھوٹے شرطیں انہوں نے پوری کی ہوگی تو چھوٹ کرایا یہ مجھے تو ایک جگہ رکھا تھا پتہ نہیں کہاں رکھا تھا لیکن میں اتنا تک پاس میں ایک مسجد تھی مسلمانوں کی اس میں اذان ہوتی تھی تو چودہ دن میں میں نے چود پنچے ستر اذان سنی اور مجھے یاد بھی ہو گئی پھر اس کے بعد گھر آ کر کے عمر گیا یہ مثال ہے اور آنکھوں دیکھی کہ مال سے راحت ملے مال سے تو آفت آئی ہے کیوں کہ مال میں دو رخ ہیں مال سے راحت بھی مل سکتی ہے مال سے آفت بھی آ سکتی ہے ایسا ہر چیز میں ہے دنیا کے ہر چیز کو دو رخ بنایا ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا جس نے ایمان سکھایا ہے کہ یقین کرو کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا ہاں اس سے یہ ہوگا اس سے ہوگا کہ کے کچھ نہیں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لیے کسی چیز پر یقین کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پر یقین کرنے کی اجازت اللہ پر یقین کرنے کا حکم ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ پر یقین کرو کہ اللہ کرے گا اس لیے حالات اس وقت بنیں گے میرے بھائیوں چیزوں میں جب کہ اللہ راضی ہوگا جب اللہ راضی بھی ہوگا پھر حالات نہیں بنیں گے ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم حالات نہیں بگاڑتے بلکہ مہلت دیتے ہیں موقع دیتے ہیں آج سمجھے کل سمجھے پرسوں سمجھے اپنی زندگی کا رخ بدلے اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے آخرت کی فکر کرے اس کا موقع دیتے گنڈے گار کو جلدی سزا نہیں دیتے غافل کو بھی جلدی سزا نہیں دیتے موقع دیتے باتیں اس تک پہنچتی ہے باتیں اللہ کی پہنچتی ہے اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب تک ہم ہم اپنی بات پہنچائیں گے نہیں وہاں تک سزا نہیں دیں گے سزا اس وقت دیں گے جب ہماری بات پہنچ جائے اور پھر دھیان نہ دیں پھر آنے کی سزا رما کلّہ معلین احتالا رسول آئے سمجھ آپ دیتے نہیں ہیں جب تک کہ اپنا پیغام نہ پہنچا دیں تو بات پہنچ جاتی ہے لیکن دھیان نہیں دیا ہے تو ہم موقع دیں گے پھر بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اب اب آئے گی ہلکی پریشانیاں پہلے دلوں میں پریشانیاں ڈالی جائے گی کیوں کہ بات پوری نہیں ہوئی حکم پورا نہیں ہوا ذمہ داری پوری نہیں ہوئی بات سمجھائی گئی تھی ہاں۔ بیسوں دفعہ سنی بات اور لی نہیں تو آپ دلوں کی پریشانیاں سنر سے دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں اور یہ اوپر سے آتی ہے ہاں بدن کے سارے آزاد کا تعلق نیچے سے ہے دل کا تعلق اوپر سے ہے بدن کے تمام آزاد جو ہیں اس کا تعلق نیچے سے اور دل کا تعلق اوپر سے ہے حدیثوں میں ہے کہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں اللہ کے ہاتھ میں ہے دل دماغ کے لیے نہیں کہا یہ آنکھوں کے لیے نہیں کہا دل کا دل اللہ کے قبضے میں اس لیے اوپر سے پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں کب جب کہ زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی اور پریشانیوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جتنا آدمی کا ویلیو ہے دنیا میں اتنے ہی ویلیو کی پریشانی اس پر آئے گی آدمی کا کیا رینج ہے تو کروڑ پتی ہے کہ اس کی پریشانی ہی کروڑ پتی کے حساب سے آئے گی جیسے ہر جانور کا چارہ اس کے حساب سے ہاتھی کا چارہ ہاتھی کے حساب سے مرغے کا چارہ مرغے کے حساب سے ایسے ہی کہ پریشانیوں کے پریشانیوں کا ویلو اتنا جتنا اس کا ویلو جی ہاں اور یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا جی ہاں اسے کہا دلیل اللہ کے قبضے میں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں رہبری کرتے ہیں فضیلت بتاتے ہیں برکت سمجھاتے ہیں مگر تیار نہیں ہے لینے کے لیے زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں جو عادت پڑی ہے جو روپ پڑا ہے وہی کہ وہی تو پھر یہ ڈالی جائے گی کہ اب زندگی کی پریشانیاں پڑے گی دنوں میں اس لیے ہر آدمی کی پریشانی اپنی جگہ لا علاج ہوتی ہے کیوں کہ اسی کا جتنا ویلیو ہے اسی حساب سے وہی آئی ہے حاکم کی پریشانی اسی حساب سے آئے گی ہاں دولت والے کی پریشانی تو اسی حساب سے آئے گی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے شوائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں ہاں تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیں گے کیونکہ یہ سزا ہے وہ سزا اس وقت ختم ہوتی ہے جب اللہ معاف کرے اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم ادنا درجے کی سزا دکھاتے ہیں اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے لال ادنا درجے کی سزا اس لیے چکاتے ہیں اعلیٰ درجے کی سزا تاکہ وہ اللہ کی طرف آ جاؤ کیونکہ فائدہ بتایا فضیلت بتائیے وہ تو نہیں دیں تو اب دوسرا راستہ دوسرا راستہ یہ کہ پریشانیاں دشواریاں مختلف قسم کی یہ دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ راج کو نہیں کرتی تو پریشانیوں کو بند دیں گے اور اگر اس پر بھی دلوں کی پریشانیوں کے باوجود پھر اللہ کی طرف جلد نہیں جا رہا اپنے ادھیڑ پن میں ہے تو جو پریشانیاں دلوں میں پڑی تھی وہ ان کے اسباب میں پڑے گی آخر ان کی حکومت میں تاجر کی تجارت میں مالدار کی مالداری میں کیونکہ اسباب میں پڑتی ہاں جو اسباب لے کے بیٹھا ہے اس میں پڑیں گی جسے فیرون حکومت لے کر بیٹھا تھا جب موسا علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اس نے دعوت قبول نہیں کی تو اللہ نے اس کی حکومت پر پریشانی ڈالی پوری حکومت پریشان ہو گئی کیوں کہ اوپر سے پانی بند ہو گیا پورے ملک پر پانی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں موسا کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پہلی سزائی کیوں کہ وہ ملک لے کر بیٹھا تھا تو ملک والے پر یہ پریشانی اب پورا ملک پریشان ہو گیا لوگ اور یہ ایک سال کی نہیں تھی وہ برسوں چلی وہ پانی کی تنگی مخلوق پریشان ہو گئی کہ آپ خدا کہتے ہو تو پانی لاؤ یہ وہاں سے لائیں گے کیوں کہ اس کا ویلو یہ تھا تو پورے ملک پر پانی بند اب ملک پورا پریشان پڑا ہوا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ جس جس درجے کا آدمی ہے اس درجے کی اس کو ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کیوں کہ اس نے بات دی نہیں یہ مرحلے ہیں اللہ کی طرف سے پریشان دلوں کی پریشانیاں اسباب کی پریشانیاں یہ اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے آتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو پھر کہ پھر پریشانیاں اٹھا کر برکتیں لیں گے جی ہاں جب اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو دنیا کے مسائل آسان ہو جائیں گے اس لیے مسلمان کو اللہ اس کے ایمان کی وجہ سے برکت دیتے ہیں لیکن مسلمان اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا مال اور چیزوں کو تو بڑھانے کی فکر ہوتی ہے لیکن ایمان کے بڑھانے کی فکر نہیں ہوتی اس لیے وہ برکتیں نظر نہیں آتی نہیں تو اللہ ان کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایمان کی برکتیں دے رہے اور جب ایمان کی برکتیں ظاہر ہوگی تو مسائل آسان ہو جائیں گے دنیا کی مشکلات لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ حکموں کی طرف دھیان نہیں جاتا تو پھر یہ باتیں چلتی ہیں اندر کی پریشانیاں اسباب کی پریشانیاں اور پھر بھی غفلت رہی تو پھر آخر مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ موت دیکھ کر ہمیشہ کی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں یہ تیسرا اور کبھی اللہ یہ بھی کرتے ہیں کہ نافرمانی کے باوجود بہت دیتے ہیں ہے تو نافرمانی حق ادا نہیں ہو رہا ہے حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے لیکن اللہ اور دے رہے ہیں تو وہ خوش ہے حالانکہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ باوجود نافرمانیوں کے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ ناراض بھی ہے اور دے بھی رہا ہے ناراض بھی ہے اور دے بھی رہا ہے تو دھوکے میں کہ دیکھو ہمارے پاس تو یہ ہے یہ نہیں یہ بڑھا رہے ہیں یہ مصیبت ہو جائے گی آخر میں چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری باتوں کو لوگ بھولا دیں گے تو ہم ان پر ہر قسم کے دروازے کھول دیں گے یہاں سے بھی آ رہا ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے اور وہ مگن ہے خوش اور کسی حکم کی پرواہ نہیں ہے نہ عبادت کی نہ اخلاق کی نہ اخلاق کی کچھ نہیں کہ ہم بڑھا دیں گے ان کو یہ لو یہ لو یہ لو اور جب وہ اس میں مست ہو جائے گا پھر اچانک پکڑ کر لیں گے اچانک فلم رسو ماں دکھتی روبی فتح نا بابا بکل لے چاہیے حتى إذا فرحوا بما أوتوا بغتة فإذا هم مبلسون ہماری باتیں بنا دی گئی پھر ہم ان پر نعمتوں کے اور دنیا کی چیزوں کے بڑھا دیتے ہیں دنیا پھیل جاتی ہے ان کے اوپر اور وہ اس میں چور ہو جاتے ہیں نشہ لگ جاتا ہے پھر کسی حکم کی پروانی ہوتی وہ چلنے ہیں برابر پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور اچانک اچانک کی پکڑ میں اللہ ان کو لے لیتے ہیں تو دنیا چھوٹ گئی اور آخرت ہاتھ سے نکل گئی دونوں نے دنیا کا رہا نہ دن رہا یہ اللہ کا داؤ کہلاتا ہے یہ اللہ کا ایک داؤ ہے نافرمانیوں کی وجہ سے کہ نعمتیں بڑھا کر چیزیں بڑھا کر دنیا پھیلا کر پھر سزا دیں گے اللہ حفاظت فرمائے اس لیے میرے دوستوں ہماری زندگی کی پہلی ذمہ داری ہم اپنے ایمان کی قدر کریں اور اپنے ایمان کے بڑھانے کی ایسی محنت کریں کہ وہ ایمان ہمیں اللہ سے ڈراوے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے پر تیار کریں یہ تو اللہ کا حق ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے یہ تو اللہ کی طرف جائی ہوئی ذمہ داری ہے اس پر اس کا ایمان تیار کرے ہر آدمی اپنے نیند پر اپنے ایمان کی طاقت سے چلے گا اس طرح ہر مشین دنیا میں جتنی مشینیں ہیں وہ اپنے اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے باہر کی طاقت سے کام نہیں کرتی گاڑی اندر کی طاقت کی باہر سے نہیں گیس کا چولہا اندر کے گیس کی وجہ سے وہ جلتا ہے اگر اندر سے گیس ختم ہو گئے تو کچھ نہیں ہے تو جس طرح ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے اسی طرح ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کے ایمان کی طاقت سے عمل کرے گا اسے ایمان کے بڑھانے کی ایمان کی فکر کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ تاکہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے حکموں کی دی ہیں وہ پوری ہو جاوے جو حکم کرنے کے ہیں وہ عمل میں آئے جو حکم بچنے کے ہیں اسے بچنا ہو جائے لیکن جب اندر کی طاقت نہیں ہوتی تو پھر پھر بچنا نہیں ہوتا پھر پھنسنا ہو جاتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اپنے ایمان کو بڑھانے کی اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کی بات کہی ہے لیکن دنیا میں اس کا رواج نہیں ایمان بڑھتا ہے تو زندگی کی ذمہ داریوں کی خبر وہ لیتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور میں نے اب تک کیا کیا ہے ایک آدمی تھا ساؤتھ انڈیا سے آیا زمان میں چار مہینے لگایا چار مہینے لگا کر کے گھر گیا گھر جا کر کے اپنے مال کی اٹھارہ برس کی زکات نکالی کہ اٹھارہ سال سے میں مالدار ہوں کہ میں بلڈر ہوں تو بہت کماتے لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے میرے مال میں مال سے مال بڑھانا یہ تو رواج ہے کہ مان لگا کے مال بڑھاؤ یہ تو کافی بھی جانتا ہے لیکن مال آنے تو اللہ کا کیا حق ہے جہالت کی وجہ سے وہ خبر نہیں ہے اب لگی ایمان کی محنت چار مہینے لگے تو ایک چیز کھلی اندر اس ہاں۔ نے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں قدم اٹھاؤ جب اللہ کے راستے میں قدم پڑیں گے تو اندر کا اندھیرا کٹے گا اندر اندھیرا ہے اس لیے زندگی ذمہ داری سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنے کتنے حکم غائب ہو رہے ہیں کتنے کتنے حکم ٹوٹ رہے ہیں لیکن جب اندر کا اندھیرا کٹے گا تو پتا چلے گا کہ میں کہاں ہوں تو اس نے گھر جا کر کے اٹھارہ برس کی زکات دی سارا حساب نکالا کہ میں اٹھارہ سال سے ساحل نصاب ہوں اب میں نے پڑھی بات بجائے صدقات پڑھی بجائے صدقات پڑھی جاتی ہے وہ عجیب کتاب ہے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ہم نے فضائل صدقات کے دو حصے بنائے ہیں دو حصوں میں کو لکھا پہلا حصہ مالداروں کے لیے ہے دوسرا حصہ غریبوں کے لیے اس کو پڑھنے کی ہے اسے پڑھے ایک آدمی بڑونے کے جیل میں تھا وہ ملا وہ کہا میں نے فضائل صدقات جیل میں پڑھی اس میں تو عجیب باتیں ہیں اس میں تو عجیب جادو جیسا اثر ہے تو میں نے کہا کہ تم نے جیل میں پڑھی تو اتنا اثر کو تو مسجد میں پڑھتے اور مسجدوں میں پڑھتے تو پتا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہاں؟ محنت کے ساتھ اس کو پڑھے اللہ رسول کی باتوں کو اللہ رسول کی لائن میں پڑھے اس کی محنت میں پڑھے تو اس کا اثر الگ ہوگا تو اس نے اٹھارہ برس کی دکان نکالی کوئی نہیں جانتا تھا کتنا مالدار ہے وہ کتنی جگہ تو بازی میں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں مال اور میل آدمی بندر پر کتنا میل ہے وہی جانے اور کتنا مال ہے وہی جانے اب اندر کوئی چیز تیار ہوئی ایمان تیار ہوا جب ایمان تیار ہوتا ہے تو اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے نافرمانی کی کھٹک اور اعتعاد کی خوشی یہ ایمان بننے کی علامت ہے کہ آدمی کا ایمان بنتا ہے تو اللہ کے کسی حکم پر عمل ہو گیا تو اس کو خوشی ہوتی ہے الحمد للہ پانچو نماز نماز سے ادا ہو گئی تقریب بھی ملی پہلی سبھی بھی ملی اس خوشی ہوتی ہے اندر جی ہاں، کوئی ایمان کی بات ہو گئی کوئی دین کی بات عمل میں آ گئی تو خوشی ہوتی ہے اور گنا ہو گیا تو یہ اندر کھٹک ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا یہ میں نے کیوں کیا تو حدیث شریف میں ہے کہ جب تجھ کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اپنی مدی سے تو اس کو اندر رنج ہونے لگے تو سمجھ کے تو مومن بن رہا ہے مومن بننے کی علامت بتائی کہ تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہو یار اللہ نے یہ نیکی میرا ہاتھ سے کرا دی تو اللہ کا شکر کرے خوشی ہو جائے اور بدی ہو گئی گنا ہو گیا سوکھ ہو گئی تو اندر کھٹ کے وہ جیسے پھل سوکھتی ہے بدن میں کیونکہ پھانس کی جگہ نہیں اندر اور وہ چپ گئی ہے تو وہ چھپتی رہتی اندر ایسے گنا کی جگہ نہیں ہے لیکن گنا کر لیا تو وہ گنا دل میں چھپتا ہے لیکن کون سے دل میں چھپے گا کہ وہ ایمان والے دل میں چھپے گا اور جیسے بدن سوکھ گیا ہے تو اس میں پین بھی لگاؤ تو کچھ نہیں ہوگا کہ سوکھ گیا ہے ایسے دل تو اس کو بولا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قدم اللہ کے راستے میں اٹھاؤ اور قدم اللہ کے راستے میں ڈالو تو اندر کا اندھیرا کٹے گا پھر سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں ہوں اس وہ کہہ رہا تھا کہ اٹھارہ برس کی زکات میں نے گھر جا کر کے دی ہے کیوں یا سمجھ میں آیا کہ میں کتنا میں نے کتنی کوتاہی کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں اٹھارہ سال سے نافرمان ہوں لیکن وہ نافرمانی سمجھ میں نہیں آئی ایمان کی محنت میں جو روشنی پڑی تو اس نے بتایا کہ یہ آپ کا یہ گناہ ہے تو اس کا علاج بھی ہو گیا کیونکہ ایمانی طاقت اندر پیدا ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جانے سے اس لیے ہم اس کی دعوت دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ اپنے قدم کو اللہ کے راستے میں اٹھاویں اور اپنے آپ کو ایمان کی محنت پر ڈالیں پھر اس کا جو مزہ ہے وہ الگ ہے جی ہاں وہ الگ ہے یہ بات مت سوچو کہ ایمان کی محنت مانیں گے تو پھر ہماری دنیا کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا دنیا کا نقصان نقصان اور نفع تو لکھا ہوا ہے ہاں وہ لکھا ہوا ہے وہ لکھنے کے مطابق ہوگا جب دین کا کام آتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے جی ہاں کہ تمہارا یہ ہو جائے گا تو حدیثوں میں کہ شیطان آدمی کو ڈراتا ہے کہ تمہارا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ آپ یہ کہو کہ وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے کل یوسی بنا اللہ قطر اللہ علما اے نبی کہہ دو کہ ہمارے ساتھ تو وہ ہوگا جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے نفع لکھا ہے تو نفع ہوگا نقصان لکھا ہے تو نقصان ہوگا یہ نہیں کہ تبلیغ کرتے تھے تو نقصان ہو گیا ایسا میرے بھائیوں کبھی نہیں ہوا تاریخ میں نہیں ہے کہ اللہ کا کام کرتے کرتے برباد ہو گئے ایسا کہ ہوا ہے سب کوئی تاریخ بتاتی ہے کوئی ہسٹری بتاتی ہے کہ اللہ کا کام کرتے کرتے وہ جڑ گئے کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کا کام کرتے کرتے وہ جڑ گئے کہیں نہیں ملے گا حالانکہ اللہ کا کام کرتے کرتے حالات ٹوٹ بھی گئے تو وہ حالات بن گئے مہاجرین کے حالات بن گئے مہاجرین کے حالات ٹوٹ گئے جب حضور صلی اللہ علیہ کے ساتھ مسلمانوں نے ہجرت کی تو ان کے حالات بالکل ٹوٹ گئے تھے وہ فقیر ہو گئے تھے فقیر محتاج ہو گئے اللہ نے ان کا کہ محتاج ہو گئے ایسے فخر ہو گئے تو کیا وہ بھوکے مر گئے کہ نہ وہ فقیری یا وہ محتاجی حکم پورا کرنے کی وجہ سے آئی تھی ہاں یہ نہیں کہ زندگی پر آوارہ تھی تو محتاج ہو گئے زندگی ان لوگ ایسا ہی تھا اللہ کا کام کرنے کی وجہ سے تنگی آئی تھی تو جو تنگی اللہ کے حکم کی وجہ سے آئے گی وہ تو حکم کی برکت لاوے گی ہاں تنگی تو آئی لیکن حکم کی وجہ سے آئی ہے تو وہ کیا لاوے گی کہ وہ حکم پورا ہونے کی برکت اللہ تعالیٰ نے مہاجر فرمایا کہ جو ہجرت کرے گا وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی وسعت اور برکت دیکھے گا چنانچہ مہاجرین تھوڑے ہی عرصے میں ان کے حالت ٹھیک ہو گئے حالت ٹھیک ہو گئے ہاں روزی روزگار کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے اور دین کے حالات تو پہلے سے ٹھیک تھے دین میں تو سب سے آگے تھے وہ لیکن جو حالات ٹوٹ گئے تھے وہ بھی بن وہ بھی بن گئے پانچ چھ سال میں سارا بن گیا کیوں کہ حکم کی وجہ سے تکلیف آئی تھی تو جو تکلیف حکم کی وجہ سے آئے گی وہ تو برکتیں لاتی ہے زمزم کا پانی دیکھو شاید دنیا میں جاتا ہے حالانکہ زمزم کا پانی آنے سے پہلے تکلیف آئی تھی پیاس ہوئی تھی ماں کو بیٹے کو لیکن وہ پیاس اور تکلیف پر جمے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیاس کا علاج کر دیا اور ایسا پانی دیا کہ ایسا پانی دنیا میں نہیں ہے اور وہ آج تک بند ہی نہیں ہوا اتنا پانی کھینچا جاتا ہے اور اتنا پانی لوگ لے جاتے ہیں اور پیتے ہیں اور حکومت وہاں کے پانی پہنچاتی ہے کباب کی مسجد میں پانی جاتا ہے مسجد نبی میں پانی جاتا ہے حرم شریف میں پانی ٹینکر جاتے ہیں اور لوگ لے جاتے وہ پانی کے ٹوٹ کے نہیں دیتا عبداللہ اللہ زبیر کی جس زمانے میں عبداللہ نے زبیر مچے امیر تھے تو ایک حفشی گر گیا تھا اندر زمزم میں تو زمزم کا کنواں ناپاک ہو گیا یہ کیا کرنا چاہیے کہ کنواں پاک کرنا پڑے گا تو اتنا پانی کھینچا اتنا پانی کھینچا مگر وہ ٹوٹ کے نہیں دے پانی تاریخ میں ہے کہ زمزم کے آس پاس مکے میں اور بھی چار پانچ کنویں تھے جیسے ہوتے تھے کہ پہلے زمانے میں کنویں ہر شہر میں وہ سوکھ گئے وہ سوکھ گئے یہ نہیں سوکھا ہاں کیوں کہ یہ دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ ایک عورت نے تکلیف اٹھائی تھی حکم پورا کرنے کے لیے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے اللہ کا حکم ہے علیہ السلام نے کہا اپنی بھی بچے آپ کو یہاں رہنا ہے اس تکلیف پر یہ پانی آیا اب یہ ٹوٹ کے نہیں دے گا آج تک وہ ٹوٹا ہی نہیں ہے سفا پہاڑ کی طرف سے پانی کی اتنی آمد ہے کہ وہ بنی نہیں ہوتا تو جو تکلیف اس کو اللہ کے حکموں کی وجہ سے آئے گی وہ پامال نہیں کرے گی وہ تو برکتیں لگے گی پہلے مہاجرین کے انصار کے حالات ہم کو سنائے کہ ان کے حالات شروع میں ٹوٹ گئے پھر ان کے حالات بن گئے اور ہر لائن سے بنے دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے کیوں اصل راستہ ان کے پاس آ گیا تھا دین چلا تھا جو کامیابی کا لیکن شیطان چلاتا ہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ کچھ نہیں ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے ہوگا وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ کرنا کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ مسلمان کا طریقہ ہے اس لیے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے گا اور کیسے پورے کرے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا اپنی مرضی والا نے تو ان کی یہ بنے گی قربانی حکموں کا پورا ہونا یہ قربانی اللہ کے یہاں جمع ہوتی ہے جمع ہوتے ہوتے یہ اپنے حد پر پہنچتی ہے جب حد پر پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ بس اب تمہارا کام ہو گیا اب کچھ نہیں ہے اب اب ہم حد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت اپنی قربانیاں دی حکم کے مطابق اور برداشت کر لیا یہاں تک کہ مدینے کی ہجرت ہوئی مدینے کے پانچ سال گزر گئے بس جب مدینے کے پانچ سال گزر گئے تو آپ نے فرمایا اب ہو گیا کام جو تقاضا اللہ تعالیٰ کا تھا وہ پورا ہو گیا اب حالات بدل جائیں گے فرمایا حالات بدل جائیں گے لوگ ہمارے اوپر چڑھ چڑھ کر آتے ہیں اب کوئی نہیں آئے گا حالات بدل گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے باطل کو کمزور کیا ہے اب اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت دیں گے اب ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں ہم جائیں گے اللہ کے کام پر پہلے تو یہ چڑھ چڑھ کر آتے تھے حملہ کرتے تھے اب کوئی نہیں آئے گا فرمایا ختم چونہ سے پانچ ہجری کے بعد وہ مسئلہ ختم ہو گیا اب کوئی طاقت نہیں تھی جو وہاں جاوے اللہ نے حالات کو بدل دیا کیوں کہ جو قربانیاں اللہ کی طرف سے مطلوب تھی وہ قربانیاں انہوں نے پیش کر دی تو حالات بدل گئے یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن ہم اس دستور کو جانتے نہیں ہیں اس لیے ہم اپنی ذمہ داری پر نہیں آ رہے ہیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو برباد نہیں کرتے اس کا بدلہ دیتے ہیں دنیا میں برکت دیتے ہیں دنیا میں بدلہ دیتے ہیں آخرت میں نے ہینا ادر امن عظرمن علیہ کہ ہم کسی نیکی کرنے والے کے نیکی ضائع نہیں ہونے دیں گے اگر وہ نیکی ہے تو ہم بڑا کر کے دیں گے ہاں یہ دستور اللہ تعالیٰ کا اگر نیکی کی ہے تو بڑا کر کے دیں گے اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے ہم وہ امت ہیں یہ امت ہے مدو صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آخر تک باقی رہے گی اس کو کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی یہ باقی رہے گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک کام کیا ہے اپنے دین کی سرسبزی کا اپنے دین کی ترقی کا اس لیے اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اس امت کو کوئی برباد نہیں کوئی دشمن برباد نہیں کرے گا کوئی آسمانی سلطانی آفت بھی اس کو برباد نہیں یہ امت رہے گی آخر تک ہاں یہ بات ہو گئی ہے کہ اس امت کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا یہ رہے گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر تکلیفیں آویں ان مصیبتیں آویں یہ الگ بات ہے کہ وہ آئے گی لیکن یہ کہ یہ امت تباہ برباد ہو جائے کہ نہیں یہ قیامت تک رہے گی اللہ ان سے کام کرائیں گے ان کے دل میں کام ہے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے امانت رکھی ہے توحید کی ان کے سینوں میں ہر مسلمان کے دل میں توحید کی امانت ہے کہ اللہ ایک ہے اس لیے ان کے سینوں میں یہ امانتیں ہیں اس لیے امت باقی رہے گی ہاں اس امت کی ذمہ داری ہے میرے دوستوں وہ کیا ذمہ داری ہے تو اس امت کی دو ذمہ داریاں ایک ذمہ داری اس امت کی یہ ہے کہ اپنے دین پر ہر مسلمان قائم رہے استقامت کہتے ہیں اس کو کہ ہر مسلمان اپنے دین پر قائم رہے یہ نہیں کہ جیسے حالت ہو ایسا کرے ایسا نہیں اپنے دین پر قائم رہے دین کے تقاضوں پر دین کے حکموں پر باقی رہے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے دنیا جو ہے اس میں مختلف حالتیں آتی ہیں غریبی آئی بیماری آئی تندرستی حالات آتے ہیں مسلمان کو حالات کے حساب سے چلنے کی اجازت نہیں ہے حکم کے حساب سے چلنے کی اجازت ہے ایسا نہیں جیسا حالوگ ویسا کریں گے کہ نہ ایسا نہیں ہے جیسا حالوگ ویسا کریں گے کہ نہ جیسا حکم ہو ویسے کریں گے نیچر فوج کو اور پولیس کو دے فوج اور پولیس وہ آرڈر کے تابے ہیں جو آڈر آ رہے وہی کرے گی وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حکم ہے کہ فوج میں ہے یا پولیس میں ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ جو اوپر سے آڈر آئے گا وہی کریں گے کہ باپ کو پکڑ کے لاؤ تو باپ کو پکڑ کے لانا پڑے گا باپ بولے گا رہے ہیں اب اس کو آرڈر اس کو پکڑ کے لاؤ وہ سب باپ ہے تو ٹھیک ہے میرے باپ ہے کہنا اپنے باپ کو پکڑ کے لاؤ اپنے باپ کو مارو حکم ہے کہ تو مجھے اوپر سے آڈر ہے یہی نشان مسلمان کی ہے کہ مسلمان کہ مجھے اوپر سے حکم ہے اللہ کا میں ایسا ہی کروں گا اس کو استقامت کہتے ہیں اسی پر اللہ راضی ہو کر ان کے حال بنا لے گا کہ یہ ہر وقت میرا حکم دیکھتے ہیں لیکن اس استقامت کو پیدا کرنے کے لیے دین کی محنت کرنی پڑے گی جب آدمی دین کی محنت کرے گا تو ہر وقت میں ہر حال کا حکم اس سے پورا ہوگا کیونکہ اب اس میں طاقت آ گئی ہے اور وہ دن کی محنت نہیں کرے گا تو جیسا حال ہے ویسا کریں گے جیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے زندگی گزاریں گے اس لیے ان کے اللہ کے یہاں کوئی شمار نہیں کیوں کہ یہ حال کتابیں ہیں حکم کتابیں نہیں ہے حال کو اور حکم کو سمجھنے کے لیے یہ بات دیکھو ہماری جو عبادتیں ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں ان کا ٹائم ٹیبل الگ ہے ہمارا ٹائم ٹیبل دنیا سے الگ ہے ہمارے یہاں سردی گرمی بارش اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے دنیا میں سردی ہوگی تو سردی کی چھٹیاں ہوتی ہیں گرمی ہوئی تو گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں کیوں موسم گرم ہے کام نہیں ہوگا جہاں بہت سردی ہوتی ہے تو وہاں بہت سردی ہوتی ہے وہ چھٹی آپ کے یہاں کبھی چھٹی نہیں ہوگی ہاں۔ کہ رمضان آیا ہے اور دن بہت لمبے ہیں جون جولائی کا مہینہ ہے تو کیا کریں گے مشورہ کریں گے کہ روزہ رکھیں نہ رکھیں نہ ایک ہی حکم ہے سومو لے رو جاتے ہی وہ رو لے رو جاتے ہی روزہ شروع کرو چاند دیکھ کر اور روزہ عید عید کرو چاند دیکھ کر بس محرم ہو شامان ہو جون ہو جولائی ہو جنوری پر کچھ نہیں عبادت ہماری نماز بھی ایسی نماز کے نماز کے کا جو اوقات ہے وہ اللہ نے طے کر دی ہے اس وقت پڑی جائے گی اور اس وقت اثر اس وقت مغرب بارہ مہینے ٹائم ٹیبل وہاں سے ہماری طرف سے نہیں ہے ہم تو جو حکم ہوگا وہ کریں گے حج کا بھی یہ حکم ہے کہ حج کبھی گرمی میں آئے گا سب گرمی میں حج موتیں ہوتی ہیں لو سے لو کی وجہ سے حج میں موتیں ہو جاتی ہیں لیکن حج کا مہینہ آیا ہے لو میں تو لو میں حج کریں گے کبھی ٹھنڈ میں آئیے حج تو ٹھنڈ میں حج کریں گے مجھے لکھا میں کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے چادر اوڑے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوتی ہے تو لوگوں کو بہار آتا ہے زکام ہوتا ہے گرم کپڑا سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے تو سردی آوے گرمی آوے ہم تو حکم والے ہیں حال والے نہیں ہیں مسلمان کہ وہ حکم کو دیکھے گا سردی جنگ کو نہیں دیکھے گا یہ ہماری عبادت ہے موسموں کی وجہ ٹائم ٹیبل میں لگے گا وہی رہے گا نمازوں کے اوقات حج کے اوقات رمضان کے اوقات وہیں سے بنے ہوئے ہیں اور ہم ہر وقت حکم کے تا ہیں گرمی میں آوے سردی میں آئے غریبی میں آئے مالداری میں آوے ہم اسی طرح رہے ہیں یہ ہمارا دین ہے کہ مسلمان حکم کتابیں ہیں حال کتابیں نہیں ہیں حال کے حال تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سردی گرمی بارش ہم ہم حکم کو دیکھیں گے جیسے فوج ہوتی ہے پولیس ہوتی ہے وہ حکم آڈر کتابیں ہیں مسلمان حکم کتابیں یہ اس کی مثال ہے اس لیے یہ زندگی بنانی پڑے گی ہم کہ ہم تو حکم والے ہیں جس وقت میں جو حکم آئے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں اس کو پیدا کرنے کے لیے ہم کو دین کی محنت دی ہے اگر دین کی محنت میں آدمی چلا تو وہ ہر وقت کا حکم آسانی سے اور خوشی خوشی کا کرے گا یہاں تک کہ جان دینے کا نمبر آ گیا تو جان بھی دیتا جیسے صحابہ صاحبہ کے بارے میں جان دے دی کیوں ان کو جان پیاری نہیں تھی لیکن تھی جان بھی پیاری تھی اولاد بھی پیاری تھی جائیداد بھی پیاری تھی لیکن حکم ہے تو حکم میں جان چلی گئی یہ ہمیشہ کی کامیابی ہو گئی اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے دین کا راستہ ہے اور دین کے راستے پر آنے کے لیے دین کی محنت ہے جتنی دین کی محنت ہوگی اتنا دین کا راستہ کھلے گا اور دین کے راستہ سمجھ میں بھی آ گئی نہیں تو ہم دین کی باتوں کو اچھی بات کہہ کر کے چھوڑ دیں گے یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا کام ہے تو بہت اچھی بات کیا کرتے ہیں بہت اچھا کام کیا کرتے ہیں چھوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں ابو طالب یہ کہتے تھے کہ میرے بھتیجے کا نیند بہت اچھا ہے ابو طالب چچا ہیں چچا ہیں آپ کے بہت خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین قبول نہیں ہوا اور دین کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میرے بھتیجے کا دین کہ سب سے اچھا دین میرے بھتیجے کا دین ہے لیکن اچھا کہہ کر بھی عمل میں نہیں آیا تو فائدہ نہیں ہوا یہ غلطی کہلاتی ہے کہ بہت اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے بہت اچھی بات ہے تو یہ نادانی ہے کہ اچھا بھی سمجھا اور چھوڑ بھی دیا ایک آدمی اپنے گھر جا کر کے یوں کہے کہ میں بازار گیا تھا فلاں چیز بہت اچھی تھی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز فلاں آئٹم بہت اچھی تھی تو بیوی کیا کہے گی کہ لائے نہ فوراً وہ پٹے گی سب یہ کیوں کہ اچھی بھی کہے اور چھوڑ بھی دے یہ کون سی عقل ہے تو آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ دین کے کام کو اچھا بھی کریں گے اور کریں گے نہیں یہ نادانی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القیس و مندان علما باد الموت باہوش سمجھدار ہوش مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے ذات پر قابو کرنے کے کیا مطلب ہے تو اگلے اگلے جملے میں اس کی تشریح ہے کہ عقل مند باہوش وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے یعنی تو عامل علیما باد الموت کہ موت کے بعد جو عمل کام کام دے گا اس کو آج کریں وہ عقل ہے کہ یہ کام یہ عمل تو مجھے موت کے بعد نفع دے گا تو موت کے بعد نفع دینے والے عمل کو آج کرے وہ ہے سمجھدار وہ ہے باوش ظاہر بات ہے کہ موت کے بعد کام آنے کے لیے وہ دین ہی ہے اگر دین نہیں ہے تو کہ دین نہیں ہے تو پھر کوئی عمل کام نہیں آئے گا اس لیے سمجھداری کی بات میرے بھائیو یہ ہے یا موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے وہ نہ جانے کیا وہ نازے تو وہ تمنا اللہ نمانی یہ نادانی کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو من چاہی پر لگا رکھا ہے اور اللہ سے امید بھی باندھی ہے کہ اللہ بیڑا پار کریں گے بے فکر ہے تو یہ نادانی کی بات ہے بغیر عمل کے بات بنے گی نہیں جو بوئے گا وہی کاٹے گا بویا نہیں تو کیسے کاٹے گا جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے وہی فصل لیتا ہے وہ نہیں ہے تو فصل کہاں سے کاٹے گا اس لیے دعوت ہے میرے دوستو اللہ کے دین کی کہ اپنی زندگی دینی بناؤ اپنا ایمان ایسا تیار کرو کہ جو ہمیں اللہ سے ڈراوے اپنا ایمان ایسا تیار کرو کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے اپنا ایمان ایسا تیار کرو جو ہمیں اللہ کے حرام سے بچائے اپنا ایمان ایسا تیار کرو کہ جو دین کے تقاضوں پر چلائے ایک آدمی دکان کرتا ہے تو وہ دکان کے تقاضوں پر چلتا ہے میرا ایک ایک ساتھی ملا جمعرات کو تو کہاں جا رہے ہیں کہ جاپان جاپان جانا ہے دیکھو تجارت کا تقاضا ہے جمعرات کو جا رہا ہوں اگلی جمعرات کو واپس آؤں گا تو تجارت کے تقاضے پر کہاں جا رہے ہیں جاپان جانا چاہیے کیوں کہ تجارت کا تقاضا ہے یہ تو تجارت کیسے چلے گی جانا پڑے گا ایسے دین کے تقاضے پر کہ دین کے تقاضے پر جانا پڑے گا ورنہ دین کیسے بنے گا موٹی بات ہے موٹی بات ہے کہ مطلب دکان کے تقاضے پر تجارت نہیں گیا یا اپنی بیماری اور علاج کے تقاضے پر کسی جگہ نہیں گیا تو علاج کیسے ہوگا تو جاتے ہیں علاج کے لیے وہ امریکہ جاتے ہیں پہلا امریکہ میں ہوگا تو ہم نے جانا لکھنا پڑے گا کیوں تقاضا ہے ایسے ہی میرے بھائیوں دین کا تقاضا ہے تو دین کے لیے دین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا تو وہ دن کیسے بنے گا لیکن تقاضا پورا کرنے کے لیے کہ اندر کی طاقت پیدا کرنی پڑے گی کہ دین کی محنت پر جب زندگیاں پڑے گی تو یہ ساری باتیں جو میں نے کہی وہ وجود میں آئے گی ایسا ایمان بنے گا جو اللہ سے ڈرائے گا ایسا ایمان بنے گا جو حرام سے بچائے گا ایسا ایمان بنے گا جو فرائض ادا کرے گا یہ تو اللہ کا فریضہ ہے ایسا ایمان پیدا ہوگا جو حق ادا کرے گا یہ تو خلانے کا حق میرے اوپر ہے میں اس کو دے دوں گا جی ہاں یہ بنتا ہے ایسا ایمان ہوگا جو ایمان کے تقاضے پر چلا دے گا اور جب اس کی محنت نہیں ہوگی تو یہ سب سپاٹ ہو جائے گا اس نے ہم کو دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے زیادہ ضروری دین کی محنت ہوتی ہے کہ دین کی محنت سے وہ سارا پانی پہنچے گا اندر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میرے دوستوں جو مال اور جو اسباب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ دین کی مدد کے لیے دیے ہیں اس مال اسباب سے اپنے دین کے مددگار بنو یعنی دین سیکھو اور دنیا میں دین آوے اس کی محنت کرو اس کے لیے سارے اسباب دیے ہیں لیکن یہ سبق اتنا بھلایا گیا ہے کہ اب یہ سبق بالکل نیا معلوم تھا ہم جب ملکوں میں جاتے تھے شروع میں تو لوگ ہم وہ پوچھتے تھے کہ تم کو کون پیسے دیتا ہے تمہیں کون پیسے دیتا ہے کون سی حکومت سپورٹ کرتی ہے ہاں یہ پوچھیں کون سے سعودی حکومت سپورٹ کرتی ہے کون سپورٹ کرتا ہے اگر کوئی آدمی عمارت بناتا ہے اپنی تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کو کون سپورٹ کرتا ہے ہاں اس کی عمارت ہے گھر ہے بنا رہا ہے اس کی ضرورت ہے اپنے پیسوں سے بنا رہا ہے کوئی شادی کرتا ہے تو کوئی نہیں پتا تمہیں کون سپورٹ کرتا ہے کرتا ہے پوچھتے کو کیوں کہ زندگی کی ضرورت ہے شادی ہے زندگی کی ضرورت ہے مکان ہے کوئی کاروبار کرتا ہے تو کون سپورٹ کرتا ہے تبلیغ کرنے کو کون سپورٹ کرتا ہے کیوں کہ تبلیغ کو اپنا کام ہی نہیں سمجھا ہے ہاں، حالانکہ مسلمان کا جان مال یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہے اللہ نے اپنی ضرورت پوری کرنے کی ہم کو اجازت دی ہے ورنہ تمہیں جان مال دین کے لیے دیا ہے لیکن ان کو پانی پہنچاؤ ہاں اپنا کھاؤ پیو اس میں سے کماؤ تمہاری ضرورتیں ہیں تمہیں ضرورت کی اجازت ہے ورنہ اصل مسلمان کے مال میں جو حق ہے وہ اللہ کے دین کا ہے کہ مسلمان اپنے مال سے اپنی جان سے اللہ کے دین کو پانی دے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے اللہ اور کلمے کے جو ارکان نماز روزہ زکا حج دنیا میں زندہ ہو جاوے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول دنیا میں بنے اس کے لیے مسلمان کا مال جانا ہے لیکن یہ سبق اتنا اجنبی ہو گیا ہے کہ اب پوچھنے تو میں کون دیتا ہے کیوں کہ دین دین کا کوئی حق ہی نہیں اللہ نے اس محنت کے ذریعے سے اب یہ شعور پیدا کرایا امت کے اندر کہ دین کو مال جان دے کر کے دین کو چمکاؤ الحمدللہ اس کی برکت سے اب دنیا میں کام ہو رہا ہے لوگ مال جان کے ساتھ محنتیں کر رہے ہیں اور ان کی محنت سے کہ قبیلے کے قبیلے جو اپنا دین چھوڑ چکے تھے وہ دین پر آ ہیں ساتھیوں کی کارگزاری آتی ہیں ملکوں سے کہ باپ دادا کا دین کہ ہم تو بھول گئے بعض ملکوں میں ایسا ہے کہ نوجوان اپنا جنازہ لے کر کے آتے ہیں اور الگ رہتے ہیں تم الگ کیوں ہو کہ میرے دادا ہیں یہ تو مسلمان تھے میں تو نہیں ہوں کہ میرے دادا ہے ان کا جنازہ ہے یہ مسلمان ہے میں نے خبر ہی نہیں ہے کہ پیدا کا کیا دین ہے تمہارا یہ اس وجہ سے کہ دین پر جان مان لگانا چھوٹ گیا تو دادا الگ ہے اور جانا میں بھی کام میں نہیں آتے ہاں۔ اللہ حفاظت فرما اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں دین کے لیے مال نہیں ہے دین کے لیے وقت نہیں ہے دین کے لیے موقع نہیں ہے یہ بہت محرومی کی بات ہے جبکہ ہماری ساری زندگی سارا جانور کہ اللہ کے کلمے کے لیے ہے دین کے لیے ہے لیے صحابہ ایمان کو لے کر کے اعمال کو لے کر کے اخلاق کو لے کر دنیا میں پھرے ہیں اپنی جانمال کے ساتھ اس کی وجہ سے دنیا میں ایمان آیا دنیا میں اعمال آئے دنیا میں لوگوں میں اخلاق آئے ایک دوسرے کا حق پہچاننے والے بن گئے وہی محنت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے تو ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کا حکم ہے اور دوسرا حکم ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنے یہ اللہ کا حکم ہے ہر مسلمان کو کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ اپنے دین کا مددگار بنے اور اپنے دین کا مددگار بننے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی محنت کو لے کر کے دین ایسا پھرے کہ دین کے لیے راستہ کھلے لوگوں نے دین کا حق دبا دیا ہے راستہ بند ہو گیا ہے ہاں اس کا حق دب گیا ہے جب محنت کریں گے تو راستہ کھلے گا ہاں، ہم پہلی مرتبہ جب امریکہ میں گئے تو کوئی نماز نہیں پڑتا تھا ویکیشن میں لوگ نماز پڑھ لیتے تھے ہفتہ اتوار پھر نہیں پھر پانچ دن کوئی نہیں ملتا جی ہاں۔ پھر جب محنتیں ہوئی اب اب آپ جا کر دیکھیں مدارس بن گئے مسجد بن گئے لوگوں کے چہرے پر بدل گئے لوگوں کے لباس بدل گئے ہاں اور وہی زندگی ہے یہ نہیں کہ غریب ہو گئے کہ آپ اب خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے اب مسجدیں ہو گئی مدرسے ہو گئے تعلقات بھی اچھے ہو گئے یہ دین کی وجہ سے تو یہ تھوڑا کہ وہ غریب ہو گئے تھے نہیں اب محنت سمجھ میں آئی وہ تو سمجھ میں آئی تھی ہاں پہلا اجتماع ہوا دس ہزار آدمی جمع ہوئے بارہ ہزار پہلا اجتماع یونیورسٹی میں گیا جس میں ہم نے سال لگایا اور بالکل آسمان کے نیچے ہوا وہاں آسمان کے نیچے نہیں ہوتا ہال بنا ہال میں کرایہ پر لے کر کام کرتے ہیں لیکن وہ اجتماع عام اور کھلا ہوا ساری دنیا کے لوگوں نے اس میں آ کر محنت کی ہے تو وہاں کے لوگ حیران تھے کہ اتنے لوگ آئے اور کوئی جھگڑا نہیں کوئی شور نہیں کوئی کمپلین نہیں سارا ہزار آدمی پولیس پولیس آئی اور کہا کہ بہت بڑا مجمع ہے آپ کو کتنے کتنی مدد چاہیے پولیس کی ہمارے ساتھیوں نے کہا ہم کو تو نہیں چاہیے باقی آپ کا ملک ہے آپ بندوبست کریں رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ رہے تین دن اور سارا منظر دیکھا قاضی عبداللہ صاحب ان کا احترام کرتے تھے پولیسوں کا تو مختلف رنگ کے مختلف زبانوں کے لوگ ساری دنیا سے اور ایک ساتھ کھاتے ہیں ایک ساتھ سوتے ہیں ایک ساتھ بات سنتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی کمرے نہیں کسی کی چیز کھو جاتی ہے تو اعلان ہو جاتا ہے کوئی ہوئی چیز ملی ہے پلا جگہ سے لے لو نشانی بتا کر کے لیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول امانت داری ایمانت داری یہ انہوں نے تو حیران تھے وہ لوگ اتنا بڑا مجمع آیا اور کچھ نہیں ورنہ ڈھونڈ پھاٹ بہت ہوتی ہے وہاں بجلی چلی جائے تو مصیبت ہو جائے اسے سے پاٹ ہوگی تو یہ کیا بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا جو محنت کی اس کی برکت ہے کالا گورا آرا بدم ہر ایک ساتھ ہمیں ایک نعمت ملی ہے یہ میرے دوستوں لیکن اس کا تعلق کرنے کرانے سے ہے کہ جب کریں گے تو جو کرے گا اس کے سامنے اس کے نفے کھلتے ہیں ہاں اس لیے ہماری درخواست میرے دوستوں یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب بناویں ہاں ہماری زندگی بے ترتیب ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہے اپنی زندگی کی ترتیب بناویں ہر آدمی اپنے دین کو بھی وقت دے اپنے ضرورت کو بھی وقت دے ہاں تاکہ دین دین کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورے ہو جاوے اور جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے ہماری زندگی بے ترتیبی ہے کہ دین کا وقت نہیں ہے بہت تھوڑا ہے منٹوں کے حساب سے اس لیے دین دن بدن دن ختم ہو رہا ہے اور اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے دین کو وقت دو کہ میری عبادت کے لیے فرصت و فراغت حاصل کرو میں تمہارے دلوں کو بنی کروں گا یہ کہا میں تمہارے دلوں کو بنی کروں گا اور ایسا نہیں کرو گے تو کہ میں تمہاری زندگیوں کو مختلف کاموں میں پھنساؤں گا زندگی پھنس گئی ہے اس لیے زندگی میں سے فراغت نکالنی ہے وقت نکالنا ہے دین کی محنت کو وقت دینا ہے دین کی محنت پر مان لگانا ہے مسلمان جب اپنے اسباب کو دین پر لگائیں گے تو اللہ دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دیں گے ان کی زندگیوں میں دیں گے اور جب یہ اپنے اسباب فضولیات پر لگائیں گے تو اس کی برکتیں چھینی جائیں گی یہ کمائیں گے بھی اور محتاط بھی رہیں گے کمائیں گے بھی محتاط بھی رہیں گے یہی حال ہے آج اس لیے ہماری زندگی کی ترتیب بننی چاہیے میرے دوستوں مسلمانوں کی ترتیب روزوں کی ترتیب سب کی ترتیب ہے دین کی دعوت اور محنت کی بھی ترتیب اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں اور چار مہینے ایسے لگاویں کہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا پھر جو کام کرے گا اللہ کے لیے کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا اس کام میں اپنی اصلاح کا بہت بڑا اثر ہے کہ آدمی اگر اس کا پابند بنا تو اس کی زندگی بھی چلی جاتی ہے گناہوں سے یہ نکل جائے گا غفلت میں سے نکل جائے گا اور حکم پورا کرنا آسان ہو جائے گا کام اتنا آسان ہے زندگی میں لینے کی بات ہے اس لیے کہتے ہیں ایک مرتبہ تو چار مہینے جم کر کے لگاویں کہ دنیا کی محبت نکل جاوے پھر دین کی محبت کے ساتھ چلے گا اپنی دنیا کو بھی بناوے گا اپنے دین کو بھی گا ہمت کرنے کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ کام دین کا کام کریں گے تو ہماری دنیا اجڑے گی نہیں اجڑے گی برکت آئے گی خیر آ گئی جی ہاں ساری خیر اللہ نے دین میں رکھی ہے اس لیے ہمت کر کے میرے دوستوں اس کی لائن کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے میں بتاؤں بڑے مطلب چار چار مہینے کے لیے